جناب عبد الرحمن بن قعب بن مالک یہ اپنے والد کے نابینا ہونے کے بعد ان کے قائد تھے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جمعے کے روز جب وہ جمعے کی اذان سنتے تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کرتے میں نے ان سے کہا آپ جب بھی اذان سنتے ہیں تو اسعد بن زرارہ کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں انہوں نے کہا اس لیے کہ ہررا بنی بیاض میں حزم نبید کے اندر انہوں ہی نے سب سے پہلے ہمیں جمعہ پڑھایا تھا ایک نقی میں جسے نقیع الخزمات کہا جاتا تھا یعنی نشے بھی جگہ جہاں پانی جمع ہو جاتا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی انہوں نے کہا چالیس افراد سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار انہتر